کا یہ پروگرام الحمدللہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صبح جھارکھنڈ کا آئینی شہر جمشید پور میں آج کا یہ پروگرام ایک تاریخ سات پروگرام ہو رہا ہے قبل اس میں کہ میں ہندوستان کے چوٹی کے خطیب کو مدعو کروں میں آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا جو لوگ دائیں جانے کھڑے ہیں مجمع کا ایک بہت بڑا طبقہ بہت بڑا حصہ کھڑا ہے جہاں پر جگہ مل جائے آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں آپ جہاں کھڑے ہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں یہ دینی جلسہ ہے یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ دینی جذبے کے تحت یہاں تشریف لائے ہیں آپ کے دینی جذبے کا میں احترام کرتا ہوں اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ادب کے ساتھ کہ آپ کو جہاں جگہ پہ نہیں ہے آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں آئیے اب میں بنا کسی تاخیر کے ہندوستان کے اس بے باک خطیب دھماکہ خیر خطیب کروڑوں کے سجمے کو سنجیدگی بخشنے والا خطیب ایوان فاطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر فلک خطابت کے نئی عرقہ حضرت علامہ و مولانا اندر شاہ بنگلوری جن کی خطابت سماعت فرمانے کے بعد دل جذبہ عقیدت سے لبیز آنکھیں نشے الفت سے مقبول اور نب ادارے محبت پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں جن کی کتابت کی شہرت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ہند میں بھی ہے جن کی کتابت کو سننے کے لیے آپ دور و دراز سے علاقے سے اطراف سے یہاں پر تشریف لائے ہیں میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا سید اندر شاہ صاحب بنگلوری امام و خطیب نورانی مسجد بنگلور میں ادب سے گزارش کروں گا حضرت والا تشریف لائیں اور رات کی تاریخی میں چاند کی طرح نکھر کر آتما کے بیچ ستاروں کی طرح چمک کر کلیوں کے سب میں پھولوں کی طرح بکھر کر آج کے اس جلسے کو زینت بخشے میں ان استقبال استقبالی اشعار سے کروں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے سارا مجمع تیرے جلدوں کی تماشائی ہے ارے امرے شہدا تو نے سنا ہے ہنس کر اب جگر تھام کے بیٹھا حضرت مالا کی باری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 أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامین اظام اور حبت باپ خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین اور اللہ اپنے کلام کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معذر سامعین کرام آج آپ کے علاقے کے ایک تاریخی مدرسہ حسینیہ جس میں الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد حفاظ کرام کی آج فارغ ہو رہی ہے جن کی دستار بندی ہے اس موقع پر یہاں عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کانفرنس منعقد کی گئی اس کو قیامت کی نشانی کہیں گے اور کیا کہیں گے آپ آج کے مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے آج کے مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز کیا ہے قرآن کیا ہے علماء کون ہیں اور کیا ہیں ان کے مراتب کیا ہیں ان کا مقام کیا ہے مساجد کی عظمت کیا ہے اس اسلام کو آئے ہوئے کتنی صدیاں بیت گئی اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور آج مسلمان اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وحدانیت اللہ کی کیا ہے نبی کی ختم نبوت کیا ہے صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے پرانے شریف کا مقام کیا ہے مدارس کا درجہ کیا ہے کب تک آخر آپ اس میں الجھے رہیں گے اور اسی کے اندر پھنسے رہیں گے حضرات اس عنوان سے متعلق ہمارے جو اکابرین علماء کرام ہیں انہوں نے کافی حد تک آپ کے سامنے اس عنوان کا حق ادا کیا اور مزید باتیں انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے اس تعلق سے آ ہی جائیں گی لیکن ایک بات لے کر میں دنیا کے چپے چپے تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں میں یہ فکریں لے کر جا رہا ہوں کہ آج کا مسلمان آج کی امت محمدیہ آج نبی کا غلام آخا کا غلام کون سے مرتبے پر ہے کیوں اپنے مقام کو بھلا چکا ہے اپنے فریضے کو بھلا چکا ہے جس کی وجہ سے آج جماعت پرستی کی مکتب پرستی کی تنظیم پرستی کے جراثیم آج اس امت کے اندر سرایت کر گئے ہیں کوئی کسی تحریک کو لے کر بیٹھ گیا کوئی کسی مکتمہ فکر کو لے کر بیٹھ گیا کوئی کسی جماعت کو لے کر بیٹھ گیا کوئی کسی مدرسے کو لے کر بیٹھ گیا اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کلو حزب بن بیمان فریحون کہ یہ کشتی نو ہے میں جس کے اندر سوار ہوں کوئی امامہ لے کر بیٹھ گیا کوئی خانخواہ لے کر بیٹھ گیا کوئی مدرسہ لے کر بیٹھ گیا کوئی مسجد کا مسلح ممبر اور محراب لے کر بیٹھ گیا کوئی چلہ اور چار مہینے لے کر بیٹھ گیا اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں الحادی سبیلی ادہ اللہ کہ یہی راستہ ہے جو جنت تک جانے والا ہے نہ مدرسے کا راستہ مدرسے والا اوروں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں خانقاہ والا اور مکاتی بے فکر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور کچھ نمبرات والا ان نمبروں میں سے ایک نمبر کم آدھا نمبر زیادہ اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی وسط درفی کے ساتھ وسط قلوی کے ساتھ دین کو آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے طور سے اپنے خیال سے کچھ نمبرات بنا دیے گئے اور کچھ اصول اور کچھ ضوابط بنا دیے گئے اور اپنا ایک پیر ہے اپنا ایک مرشد ہے اپنا ایک رہبر ہے اپنا ایک رہنما ہے اور اس کو نبی کا مقام دے دیا گیا رسول کا مقام دے دیا گیا جو وہ کہے اور جیسے وہ کہے اس سے ایک انچ کمی بیشی برداشت کرنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں نتیجہ یہ ہے کہ آج امت محمدیہ جس کو خیر امت کا لقب دیا گیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ آنے کے لیے پیغمبر بے تاب تھے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہماری کتاب کو لے لے ہماری نبوت کو لے لے ہماری رسالت کو لے لے ہمیں آقا کے غلاموں میں پیدا کر دے آقا کی امت میں پیدا کر دے یہ امت کا کیا مقام رہا ہوگا یہ امت کا کیا درجہ رہا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین کلام اس امت کو دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے امام الانبیاء اس امت کو دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے شرافتیں اور کرامتیں اور فضیلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کون سی اس امت کے اندر رکھی ہوں گی کہ پیغمبروں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کی کہ نبوت اور رسالت اور کتاب لے کر اس جو ہے امت میں آنا چاہتے تھے اللہ نے کسی کی دعا نہیں سنی صرف حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی دعا سنی وہ آئیں گے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں صاحب انجیل کی حیثیت سے نہیں بلکہ آقا کے ادنا درجے کے امتی آقا کے غلام بن کر آئیں گے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عمل پیرا ہوں گے کیا وجہ تھی کہ جس امت میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی ایک ضعیف روایت ہے ہو سکتا ہے کہ علماء محدثین اس میں کلام کریں لیکن ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے فضائل کے اندر اور ترغیبات کے اندر ترغیبات کے اندر ضعیف روایت بھی قابل حجت ہوا کرتی ہے سیدنا جبرائیل علیہ نبی جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے عرض کے پاس ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اے جبرائیل آپ سجدے میں چلے جاؤ ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں ستر ہزار سال تک جو فرشتوں کے سردار تھے جو اللہ کی کتاب کو پیغمبروں تک لایا کرتے تھے اللہ کی وحی کو ان کے بندوں تک پیغمبروں تک رسولوں تک لایا کرتے تھے میرے سجدے میں کھوٹ ہو سکتی ہے آپ کے سجدے میں کھوٹ ہو سکتی ہے ریاکاری کا جو ہے شبہ ہو سکتا ہے فرشتے وہ ہیں کہ قطع کرنا چاہیں بھی تو قطع نہیں کر سکتے لا یاسون اللہ کہ وہ چاہ کر بھی قطع نہیں کر سکتے وہ بھول نہیں کر سکتے وہ ناپروانی نہیں کر سکتے ان کے مادے کے اندر ہی وہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناپروانی کرے ستر ہزار سال تک سجدے میں اللہ کے عرش کے سامنے پڑے رہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ مدت ختم ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا آپ سر اٹھائیے اٹھانے کے بعد پوچھا اے جبرائیل آپ کیا سمجھتے ہیں فرمایا کہ لگتا ہے اے اللہ کہ آپ کی مخلوق کے اندر کسی نے ایسا سجدہ نہ اب تک کیا ہے نہ قیامت تک آنے والی مخلوق اور جو مخلوق آپ پیدا کریں گے ان میں کوئی اتنا لمبا اخلاص کے ساتھ سجدہ کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جم رہی یہ آپ کا گمان ہے اور یہ آپ کا خواب و خیال ہے میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری کروں گا میں آدم علیہ السلاۃ وسلام کی پشت میں اور ان کی نسل کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کروں گا آخری پیغمبر جو میرے محبوب ہوں گے اور میرے چہیتے ہوں گے اور امام الانبیاء ہوں گے خاتم الانبیاء ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے اندر کسی قطب کی بات نہیں کسی ابدال کی بات نہیں کسی غوث کی بات نہیں کسی شہید کی بات نہیں کسی مفسر کی بات نہیں کسی عالم کی بات نہیں کسی نبی کے بارش اور جانشین کی بات نہیں اور کسی امام ابو حنیفہ کی بات نہیں اور کسی امام عادل کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرئی میں آخری جو پیغمبر بھیجوں گا اور اس پیغمبر کی جو امت ہوگی وہ امت کا مقام اتنا اونچا ہوگا اتنا اونچا ہوگا اتنا اونچا ہوگا کہ اس امت کا ادلا ترین فرق یعنی گنہگار قسم کا آدمی ایک مجرم اور فاسق اور پاکست قسم کا آدمی اگر میرے حضور سجدہ کرے گا اور سجدے کے اندر اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کہے گا جب رہی میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم تیرے ستر ہزار سالوں کے سجدے کے مقابلے میں میرے محبوب کی امت کا ادنا ترین آدمی کا وہ سجدہ جس میں ایک مرتبہ اس نے سبحان ربی العلیٰ اخلاص کے ساتھ کہا اللہ نے فرمایا میری عزت و جلالت کی قسم اس کا سجدہ تیرے سجدے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے حضرات آپ اپنے مقام کو پہنچانے اپنے مرتبے کو پہچانے حدیث پاک کی کتاب میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس میں اس امت کے فضائل اس امت کے مناقب اور ان کے الگ الگ اعمال کے حج کرنے والے کے لیے نماز پڑھنے والے کے لیے صدقہ کرنے والے کے لیے خیرات کرنے والے کے لیے پڑوسی کا حق ادا کرنے والے کے لیے بیوی کا حق ادا الگ الگ انفرادی تو ہیں اجتماعی طور پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کی جو خصوصیات رکھی اور اس امت کے جو فضائل رکھے اور اس امت کے جو کمالات رکھے اتنے اونچے رکھے اتنے اونچے رکھے اللہ نے کسی پیغمبر کو ایسی امت نصیب نہیں فرمائی اور کسی نبی کو ایسی قوم نصیب نہیں فرمائی آج یہ امت کا کیا حال ہے آج یہ اس امت کو بتانا پڑتا ہے کہ داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے آج اس امت کو بتانا پڑتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے آج اس امت کی عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ رنڈی عورتوں میں اور نبی کی باغ باغ عورتوں کے اندر فرق ہے آج اس امت کو بتانا پڑتا ہے کہ جہنم کے لہو اور جہنم کے پیپ اور جنت کی نہروں کے اندر کیا فرق ہے آج کیا اس امت کو بتانا پڑتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کیا آج اس امت کو بتانا پڑتا ہے کہ نبی کے دشمن نبی کے غدار کا چہرہ کیا ہوتا ہے اور پیران پیر کا چہرہ کیا ہے آج میری کا چہرہ کیا ہے اولیاء کرام کا چہرہ کیا ہے آج یہ امت کس مقام پر آ گئی آج یہ امت کس درجے میں آ گئی کہ ان کی مسجدوں کے اندر آج جانور پل رہے ہیں ان کی مسجدوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں آج یہ امت کا فریضہ تھا آج اس امت کی ذمہ داری تھی فرقونک دینوں کلو للہ کہ دنیا کے چپے چپے کے اندر وہ اسلام کے علم کو اسلام کے جھنڈے کو گاٹتی کہیں مندر کی گھنٹی سنائی نہ دے کہیں باطل کی آواز سنائی نہ دے کہیں شرک کی آواز کہیں کفر کی آواز کہیں باطل کی آواز سنائی نہ دیں یا امت حق کو بول بالا کرنے کے لیے یا تھی امت امر بل معروف کرنے کے لیے یا تھی امت نہیں انل منکر کے لیے یا تھی امت زمین آسمان کی فضا کے اندر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آج اس امت کو بتانے کی ضرورت ہے آج اس امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم مسلمان بھی ہے آج اس امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم مومن بھی ہے آج اس امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن تعویذ پلیتے کے لیے نہیں گھول کر پلانے کے لیے نہیں مردوں کے سامنے پڑنے کے لیے نہیں قبرستان کے اندر خبروں کے سامنے تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ آب حیات ہے اور یہ ون رزیل و من القرآن ما ہوا شفا یہ شفا ہے آج بتانے کی ضرورت ہے مسلمان تو سخی بن کر آیا تھا مسلمان تو داتا بن کر آیا تھا مسلمان تو معلم بن کر آیا تھا مسلمان تو ہادی بن کر آیا تھا مسلمان تو نبی کا پے کر اخلاق مجسم پے کر اخلاق بن کر آیا تھا آج تیری حالت کیا ہو گئی ہے آج تیری حالت کیا ہو گئی ہے دنیا کا ہر کتا تجھے دیکھ کر بھوکتا ہے دنیا کا ہر کنزیر اور دنیا کا ہر ناپاک جانور اور سور ہماری طرف داد دکھاتا ہے کوئی گجرات کی دھمکی دیتا ہے کوئی بوسینیا کی دھمکی دیتا ہے کوئی فلسطین کی بات کرتا ہے کوئی ابو غریب جیل کی بات کرتا ہے کوئی گوانتا نامو کی جیل کی بات کرتا ہے اے دولت کے بھکاری اے بال کے پجاری اے جورو کے غلام اگر تجھے جورو کی غلامی سے فرصت مل جائے اگر تجھے و دولت کی پوجا سے فرصت مل جائے دیکھ ابو غریب جیل کی سراخوں کے پیچھے سے نکلنے والی آہیں تجھے کس چیز کی دعوت دے رہی ہے دیکھ بیت المقدس کے اندر کیا صدا لگ رہی ہے دیکھ بابری مسجد کا ممبر تجھے کس طرف بلا رہا ہے بابری مسجد کا محراب تجھے کس طرف بلا رہا ہے یا اللہ کا قرآن آج تجھے کس طرف بلا رہا ہے وہ یہودی قوم وہ نصارہ قوم جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ضروری بت علیہم الزلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی لانت ہمیشہ کی فتکار ان یہودیوں پر ان عیسائیوں پر ان اسلام دشمنوں پر ان مسلمان دشمنوں پر تیرے رہتے ہوئے تیرے رہتے ہوئے کسی حرامی کی مجال کہ وہ میرے اور تیرے آقا کا کارٹون بنائے میرے اور تیرے رہتے ہوئے کسی حرام الدہر کی مجال کہ قرآن کے مقابلے کے اندر کوئی جھوٹا قرآن بنائے مسلمان اگر تو داڑھی نہ مڈایا ہوتا ڈنمارک کا کتا میرے محبوب کا کارٹون نہ بنایا ہوتا مسلمان اگر تو اپنی تہذیب یہودیوں کی تہذیب سے نہ ملایا ہوتا اپنی تہذیب اپنا کلچر اپنی معاشرت فلم میں کام کرنے والے کتے کھانے والے سور کھانے والے شراب پینے والے ہر رات کے اندر ایک رنڈی کو لے کر اپنے بسترے کو گرمی کر کر گرم کر کر اپنی شہبت کی آگ بجانے والے اے مسلمان ماں اے امت کی بیٹی اے نوجوان اگر میرے رب کی و جلالت کی قسم اگر تو میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر انسانیوں کے طریقے کو ناپدایا ہوتا اگر تو صدیق و فاروق کے طریقے کو چھوڑ کر ان حرامیوں کے طریقے کو ناپدایا ہوتا ان مشرکوں کے ان پیشاب پینے والوں کے ان غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کے آج تیرے چہرے کیا کہہ رہے ہیں آج تیرا لباس آج تیرا کلچر آج تیری شادی بیاہ آج تیرے معاملات آج تیرے بزنس آج تیرا مارکیٹ آج تیرا بازار آج تیری انفرادی زندگی آج تیری اجتماعی زندگی آج مردوں والی زندگی آج عورتوں والی زندگی کہاں ہے نبی کی محبت ہے نبی سے تعلق کہا ہے اسلام سے تعلق کہا ہے پران سے تعلق یہ داڑھی مڈے چہرے کسی زانی کی یاد تازہ نہیں کرتے یہ بے پردہ عورتیں فلم میں کام کرنے والی کسی رنڈیوں کی یاد کو کیا تازہ نہیں کر رہے ہیں کہاں ہے ایمان کی خوشبو مسلمان آج تو تاجر تو نظر آتا ہے آج کاؤنسلر نظر آتا ہے آج یم نظر آتا ہے آج پنچایت لیڈر نظر آتا ہے آج تو بلڈنگ بنانے والا نظر آتا ہے آج تو دولت کا پجاری اور مال کا پجاری نظر آتا ہے افسوس کی بات یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر نظر نہیں آتا آقا کا غلام تو نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا صدیق و فاروق کا غلام نظر نہیں آتا کہاں چلا گیا مسلمان کہاں چلی گئی خیر امت کہاں چلی گئی امت بسط کہا گئے وہ بدر کے فرشتے جو اس امت کے قدموں کے نیچے پر پھیلانے کے لیے آتے تھے کہاں گئے وہ وعدے من اللہ و فتح قریب اللہ کی مدد کے اور کامیابی کے اور کہاں گئی یہ آیت کا ترجمہ ان تنسر اللہ ینسر کم وی سب اقدام اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا کہا گیا ترجمہ امنا فتح نہ نہ فتح مبینہ تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے آخر یہ قرآن کس کے لیے تھا یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے تیرے باپ کے مرنے کے بعد تو پڑھی جاتی ہے یا انجیل پڑھی جاتی ہے یا فلموں کے گادے گائے جاتے ہیں آخر تو قرآن کو تو مانتا ہے گھر کی ٹھنڈک کے لیے دکان کی ٹھنڈک کے لیے خیر و برکت کے لیے تعویذ کے لیے اپنی بیوی کی بیماری دور کرنے کے لیے آخر اس اللہ کے قرآن کا سہارا تو لیتا ہے اسی کلام پاک کے اندر تیری اور میری کامیابی کا وعدہ سربلندی کا وعدہ تم لالون ان کن تم کہ تم سربلند رہو گے حکومت تمہاری رہے گی مسلمان اپنی اوقات کو پہچان آج تجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری آج تجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ تو مرد ہے ہجڑے کی اولاد نہیں تجھے داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے آج تجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور صرف کے اندر ایمان اور کفر کے اندر فرق کرنے والی چیز نماز ہے آج تجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے آج تو اپنے مقام کو بھلا چکا ہے اپنی اوقات کو بھلا چکا ہے اپنے مرتبے کو بھلا چکا ہے اس لیے آج دنیا کا ہر کتا ہماری طرف دیکھ کر بھوکتا ہے کفر بزدلی کا دوسرا نام ہے صرف بزدلی کا دوسرا نام ہے توحید طاقت کا نام ہے توحید قوت کا نام ہے توحید شجاعت کا نام ہے توحید بہادری کا نام ہے ہم توحید کے علمبردار ہوں اور اہل کفر ہمیں گجرات بنانے کی بات کرے ملیالہ بنانے کی بات کرے میرٹ بنانے کی بات کرے جمشید پور بنانے کی بات کرے مراد آباد کی تاریخ دہرانے کی بات کرے ارے یہ پیشاب پینے والی قوم کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی مابودا نے باطلا کی پوجا کرنے والی قوم کے اندر اتنی جرت کیا کہاں سے آ گئی کہ فاطمہ نام کی بیٹی کی وہ آبرو لوٹے وہ عزت لوٹے عائشہ نام عورت کی اور صدیقہ اور سمیا اسما نام کی عورت کی وہ عزت عصمت اور پاک دامنی کے چادر کو تار تار کرے مسجد ہماری لوٹے درگاہ ہماری لوٹے ارے یہ حیدرآباد کی مکہ مسجد کس کے باپ کی ہے ارے یہ اجمیر کی درگاہ کس کے باپ کی ہے مالیگاؤں کی مسجد یہ کس کے باپ کی ہے دلی کی جامع مسجد یہ کس کے باپ کی ہے ہمارے امت کا ادنا سے ادنا ترین فرق شرابی کبابی زانی بدماش کسی مسجد کے احاطے کے اندر پٹاخہ لے جانا بم لے جانا بارود لے جانا دھماکہ کرنا یہ دور کی بات ہے مرتا مر جائے گا زمین کے اندر گٹ جائے گا ہمارے امت کا ادنا فرق چپل اور جوتا لے کر مسجد کے اندر نہیں جاتا ناپاکی کی حالت کے اندر نہیں جاتا مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی مکہ مسجد ہماری دلی کی مسجد ہماری آج میری ہمارے مالیگاؤں کی مسجد ہماری ہماری مسجد کے اندر دھماکہ ہمارے درگاہ کے اندر دھماکہ اور ہمارے مسلی شہید اور پھر ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جائے ہماری ماں اور بہنوں کو گرفتار کیا جائے جموں کشمیر کی جیل سے لے کر تیار جیل سے لے کر کشمیر کنیا کماری تک جیلوں کے اندر آپ سروے کر کر دیکھیں کہ معائنہ کر کر دیکھیں کتنے مظلومین کوئی ٹاڈا کے تحت کوئی پوٹا کے تحت اس نے پٹاخے کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا تھا بلکہ آج یہ کلام پاک کی نسبت صحابہ کرام کی نسبت سے جو معزز اور مقدس اور بابرکت مجلس ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے دعا کریں امریکہ تو جھوٹا خدا ہی صحیح تو دجال ہی صحیح تو فرعون ہی صحیح یہ لوگ جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں داڑھی والا دہشت گرد ٹوپی والا دہشت گرد امامے والا دہشت گرد مدرسے دہشت گردی کے اڈے مساجد دہشت گردی کے اڈے دعا کرو اللہ صحیح مانو کے اندر ہمارے اندر وہ دہشت پیدا کرے کہ کافر ایک مسلمان کو دیکھ کر اس کا پیشاب قطع ہو جائے تر ہبو نبی ادو اللہ ہی وکم کہ ہم ایمان کی وہ طاقت بنائیں ایمان کی وہ قوت بنائیں آخا کی محبت کو خون کے قطرے قطرے کے اندر ایسے سمائے کہ جیسے قیصر و کسرا کا ایوان آخا کے نام سے تھرا گیا آج آخا کے غلاموں سے وائٹ ہاؤس تھرا جائے آج کفر کا ایوان آج یہودی کتے آج عیسائی کتے آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے آبرو لوٹنے والے ہمارے مساجد اور درگاہوں کے تقدس کو پامال کرنے والے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اسلام سے ہمارے وجود سے وہ دہشت پیدا کر دے کہ وہ مسجد کی طرف قدم اٹھائے اللہ ان کے قدموں کو غرق کر دے ان کو لنگڑا کر دے اگر وہ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دے کے اللہ ان کو اندھا کر دے اللہ ان کو نابینا کر دے اے ملک کے مسلمانوں اور آپ بھی ملک کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ ہم نے اس ملک کا کیا برا کیا کیا برا کیا کوئی میں لال جو اس ملک کا سچا باشندہ ہو ایک باپ کے نسخے سے پیدا ہوا ہو اس ملک کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کی بے وفائی ثابت کر کے بتا دیں قرآن کو تم نے جلایا مساجد کی حرمت کو تم نے پامال کیا گزشتہ ہفتے مہاراشٹرا میرج وہاں کے علاقے میں پروگرام تھا وہاں کے علماء نے بتایا ایک رات کے اندر اسی مسجدوں کو یا تو جزوی یا مکمل طور پر نقصان پہنچایا گیا ایک باپ کے نسخے سے فرقہ پرست تنظیم اور ان کے باپ اسلام مسلمان کے دشمن یہ بتائے ہم مرنے سے نہیں ڈرتے ہم شہادت کو لیلا سے زیادہ عزیز جانتے ہیں موت ہمارے پیچھے آتی ہے موت ہمارا پیچھا کرتی ہے ہمارا ایمان ہے کہ موت دو وقت نہیں آتی نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد آتی ہے ہم سمجھتے ہیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں شہادت کا مقام اور جامع شہادت نوچ کرنا ہمیں جنت کے نعمتوں سے زیادہ عزیز ہے اس لیے کہ شہید جنت میں جا کر بھی دنیا میں آ کر جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہے تم ڈراؤن کے حملوں سے ہمیں ڈرا نہیں سکتے تم وزیرستان کے اندر بمباری کر کر ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتے تم ناجائز اولاد اسرائیلی کتوں کو فلسطین کے اندر مسلط کرو گے ہمارے ننے مننے بچے ماس اور واپس بن کر تمہارے ٹینکوں کا مقابلہ ریت کے ذرات اٹھا کر گلیل اٹھا کر پتھر اٹھا کر اور خیبر اور تبو کی تاریخ کو ہوئے ونا رمعی تھا ولا کن اللہ رما پتھر پھینک کر تمہارے وجود کو ختم کر دیں گے تمہاری ہستیوں کو ختم کر دیں گے مسلمانوں ہم نے اس ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے اس ملک کے پر جب انگریز مسلط ہوا سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا گاندھی جی خواب کے اندر بھی آزادی کا خواب نہ دیکھتے جواہر لال نہرو آزادی کا تصور نہ کرتے یہ جتنے بڑے بڑے مجاہدان آزادی یہ لوگ کہلاتے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی اور میرا اور آپ کا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی مالٹا کی جیل کے اندر نہ جاتا اس ملک کو خوب محسوس نہ ہوتی کہ آزادی کیا ہے آزادی قرآن نے دی ہے آزادی حدیث نے دی ہے آزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے برادران وطن کا اتنا پسینہ نہیں بہا جتنا ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں کا اس ملک کی جد و جہد آزادی کے لیے بہا ہے دلی سے لے کر میرٹ تک ایک ایک درخت کو اگر دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرے اور درخت کو بلوانے لگے سلیمان علیہ السلاط السلام کی بولی آ جائے پرندے بولنے لگے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس درخت کے اندر کسی عالم کو سلی نہ لٹکایا گیا ہو شاملی کی سرزمین کے اندر یہ ہمارے آبا تھے یہ ہمارے اجداد تھے یہ ہمارے اکابرین تھے یہ ہمارے مجاہدین آزادی تھے کہ خنزیر کے کھالوں کے اندر رکھ کر ان کی ماں کو تڑپتا چھوڑ دیا گیا ان کے باپ کو تڑپتا چھوڑ دیا گیا ان کی اولاد کو بلکتا چھوڑ دیا گیا اور زندہ کنزیر کے کھالوں کے اندر رکھ کر ان کمبخت انگریزوں نے آگ کے حوالے کر دیا توپ کے دہانوں کے اندر رکھ کر ہمارے اکابرین کو اڑایا گیا ہم نے اس ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے آج تک ہم اس ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں ہمیں دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں جو نبی نبی رحمت ہو ایک چڑیا کے بچے کو جب ایک صحابی نے گھوسلے سے نکال لیا آخا نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے گوشت سے بچے کو چھینا جائے جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے یہی چڑیا کے ماں کو تکلیف ہوگی جس آخا نے چڑیا کے بچے کی ماں کو رحم دلی کو محسوس کیا کیا وہ آقا اپنی امت کو دہشت گردی کے تعلیم دیں گے اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں السلام علیکم کے معنی سلامتی پھیلانے کے ہیں ایمان کے معنی امن اور شانتی کے ہیں ہمارے پاس قتل حرام ہے ہمارے پاس پھلدار درخت کو اکھاڑنا حرام ہے جڑ سے نکالنا حرام ہے ہمارے پاس جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا منع ہے تاکہ اس کے دل کو تکلیف نہ ہو ہمارے مذہب کے اندر مرے ہوئے انسان کو تیز قدموں کے ساتھ قبرستان لے جانا ناجائز ہے ہمارے جس مذہب کے اندر مردے کا اکرام اور احترام بتایا گیا ہو کیا وہ مذہب قتل و غارت گری کی اجازت دے گا اور مذہب کیا فساد کی اجازت دے گا کیا وہ مذہب بمباری کی اجازت دے گا ارے دنیا کے مسلمانوں ارے مسلمانوں آخا کے غلاموں اپنے حوصلوں کو پس کیوں کرتے ہو یہ ایک نمبر کے دہشت گرد ہے جو نقلی نوٹ بنانے والے ہیں دہشت گرد وہ ہیں جو نقلی دوائیاں بنا کر یہ جانوں کا سودا کرنے والے ہیں اور قوموں کو موت کی نیند سنانے والے ہیں دہشت گرد وہ ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں کچھ سکوں کے عوض دہشت گرد وہ ہے جو ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے اکساتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر منافرت کے جراثیم کو پیدا کرتے ہیں دہشت گرد وہ ہے جو تعلیم کے اڈوں کے اندر اس کو ماشکست کرتے ہیں دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کی سروں سے دوپٹے کو چھیننے کی بات کی دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے ارانیت کو اور بے حیائی کو عام کیا دہشت گرد وہ ہے جو فلموں کے اندر آ کر نوجوان نسل کو زنا کے راستے بتاتے ہیں چوری کے راستے بتاتے ہیں ڈکیتی کے راستے بتاتے ہیں دہشت گرد وہ ہیں جو نقلی کمپنیوں کے مال کو اشتہار کے اندر ایڈ کے اندر کروڑوں روپے لے کر اپنی سندرتا کا راز اپنی صحت کا راز اور اپنی جوانی کا راز بتا کر لوگوں کو الو بتار بناتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے کہ پڑوسی جب تک پیٹ بھر کر نہ کھائے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ارے بھائی کیا کرتے ہیں ہمارا مذہب یہ پڑوسی جب تک پیٹ بھر کر نہیں کھاتا ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا یہ ہماری تعلیم ہے وہ عورت جو ستی ہوتی تھی ہم نے اس عورت کو ستی ہونے سے بچایا ہے یہاں بڑی ذاتوں اور چھوٹی ذاتوں کے اندر فرق ہوتا تھا ہم نے بتایا کہ سب انسان اور تمام آدمی برابر ہیں سرابر ہیں ہم نے انسانیت دی ہم نے اخلاق دیے ہم نے پتوں کے اندر کھاتے تھے برتن دیے ہم نے باغات لگائے ہم نے راستے بنائے ہم نے جو ہے اس ملک کی گیسوئے برہم کو بارہا اپنے خونوں سے سوارا ہے اور ہم نے سینچا ہے اس ملک سے ہم نے انگریزوں کے سائے کو بھگایا ہے ان کے ظلم کو ان کے تشدد کو اور ان کی نفرت کی آگ کو اگر شیخ الاسلام نہ ہوتا امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتا رشید احمد گنگو ہی نہ ہوتا اشرف علی تھانوی نہ ہوتا حسین احمد مدنی نہ ہوتا آسین نانوتوی نہ ہوتا انار کے درخت کے نیچے دو محمود پڑھنے پڑھانے والے نہ ہوتے رہیم اللہ تعالی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج یہ ملک آزاد نہ ہوا ہوتا ہم نے کبھی غیروں کے مذہب کی توہین نہیں کی ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تعلیم الاسلام کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ رام اور لکشمن اپنے زمانے کے ہادی ہو سکتے ہیں ہم رام کی توہین کرنا سیتا کا مذاق اڑانا لکشمن کا مذاق اڑانا تو دور کی بات مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام اٹھا کر دیکھیں ہم نے عزت بخشی ہے ہم نے انہیں کی توہین نہیں کی ہے ہم نے آج تک کسی گیتا کو اور کسی بائبل کو اور کسی مذہبی کتاب کو ہم نے آنکھ نہیں لگائی ہم نے گالیاں نہیں دی اس لیے نہیں کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں ہم بزدل ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ولا دون اللہ اللہ فیصب علم کہ کہ تم غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کو ان کو گالی لا دو ان کے معبودان باطلا کو گالی لا دو یہ قرآن کی تعلیم ہے ہمارے جو بزرگان دین اس ہے سرزمین کے اندر جو ساڑھے آٹھ سو سال تک مسلم حکمران حکومت کرتے رہے ہم نے گوروں سے چھین کر حکومت کالے بنیوں کے کیا حوالے کی کہ انہوں نے ملک کا جنازہ نکال دیا رشوت کا اڈا بنا دیا ظلم اور ستم اور جوڑ اور و فجور کا اڈا بنا دیا جس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے اسے مردوں کا اڈا بنا دیا بدبودار تعفن کا مسکن بنا دیا ہم نے اس ملک کو سوارا تھا ساڑھے آٹھ سو سال کی تاریخ کے اندر کوئی میں لال ایک مثال بتا دے کہ ہمارے کوئی مسلم حکمران نے کسی مندر کی ان سے ان بجائی ہو اور کسی مابوزان باطلا کی توہین کی ہو بلکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس کو حضرت عبدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ نے فرمایا یہ اپنے وقت کا کتب تھا یہ اپنے وقت کا دال تھا اس ملون انگریز نے اس امت کے سامنے اس قوم کے سامنے جو چہرہ پیش کیا وہ داڑھی مڈا چہرہ پیش کیا وہ قطب داڑھی مڈا ہو سکتا ہے وہ ابدال داڑھی مڈا ہو سکتا ہے حضرت مدنی کرناٹک کی سرزمین کے اندر جب تشریف لائے حضرت ٹیپو کی مزار پر گئے اور مکاشفہ کیا دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر سنت تھی اور آپ نے اس کو بتایا قوم کے سامنے ذکر کیا ایسا مذہبی اور ایسا پکا اسلام کا شیدائی آقا کا غلام جب میسور کی جامع مسجد بنی اس وقت اس نے اعلان کیا کہ اس مسلح کے اندر اور اس محراب میں امام پہلا وہ بنے جو صاحب ترتیب ہو بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی جو ہے نماز نہ چھوٹی ہو اور آگے پیچھے اس کی ترتیب شرح کے اعتبار سے خلاف نہ ہوئی ہو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بزرگان دین بڑے بڑے مشائق اس کے اندر موجود تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مسلح کو سنبھالا اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ للہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری کوئی وقت کی نماز نہ آگے پیچھے ہوئی نہ چھوٹی اتنا مذہبی آدمی آج تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کے برہمنوں کو اپنے اوقاب سے وظیفہ جاری کیا ہوا تھا مندروں کے لیے اس نے پراپرٹی دی ہوئی تھی اور جگہ دی ہوئی تھی ہمارے مسلم حکمران ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں کے دلوں کے اندر تن نظری نہیں تھی بلکہ آگے چل کر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کا ولی تھا یہ تو شہید تھا یہ تو اپنے زمانے کا دال اور قطب سمجھا جاتا تھا اکبر جو ایش پرستی کے اندر اس کو معاشقے کے اندر ہمارے حکمرانوں کے اندر ایک نرالا قسم کا منفرد آدمی تھا جس نے دین الہی کو پیدا کیا بھلا ہو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے کہ انہوں نے اس وقت اس اکبری فتنے کا مقابلہ نہ کیا ہوتا خدا جانے آج ہمارے گھروں کی حالت ہمارے سماج کی حالت ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہوتی وہ اکبر جو اس نے دین الہی کو ایجاد کیا تھا اس کے اندر اتنا انصاف تھا اتنا عدل تھا یقیناً ہمارے حکمران کوئی طاقتے اڑایا کرتے تھے کوئی کبوتر اڑایا کرتے تھے کوئی پتنگ بازی کیا کرتے تھے کوئی لونڈیوں کا کھیل کھیلا کرتے تھے لیکن اد اور انصاف کا دامن انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عدالتوں کے اندر انصاف بکتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ظالم کو مظلوم بنایا جاتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مظلوم کو ظالم کے کٹہرے کے اندر کھڑایا جاتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عزت اسی کی لوٹے مال اسی کا لوٹے گھر اسی کا جلے اور دکان اسی کا جلے اور ٹاڈا اسی پر لگا دیا جائے جائے اور کوٹا اسی پر لگا دیا جائے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اکبر جیسا جبدین کا بادشاہ عدل و انصاف کا دامن وہ تھامے ہوئے تھا کہ آج بھی آگرہ سٹی کے اندر فتح پور سیکری کے اندر ایک مزار ہے اس مزار کا نام ہے اکبر کے ہاتھی کی مزار لوگ مقامی کیا کہتے ہیں مجھے پتا نہیں وہاں پوچھا گیا کہ اکبر کا ایک ہی ہاتھی تھا ایک ہی جانور تھا وہاں کے لوگوں نے اور وہاں جو معائنہ کرانے والے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا یہ اکبر کا جو ہاتھی تھا یہ عدالت اور انصاف میں جب اکبر بادشاہ ششو پنچ کے اندر مبتلا ہو جاتا یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دو فریقوں کے اندر حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے اور دونوں طرف پلڑا برابر ہے ہمارے بادشاہوں اور ہمارے حکمرانوں کا عدل و انصاف کا سکہ اپنے وقت کے جانوروں پر بھی اتنا پڑا ہوا تھا کہ ہاتھی کو چھوڑا جاتا ایسے موقع پر وہ سون کر بتا دیتا یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے اور یہ جو ہے تادی کرنے والا ہے اور وہ سوم کے اندر لپیٹ کر اپنے پیروں تلے اسے دبا دیتا اور وہی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یہ ہمارے اکابرین کے کارنامے ہمارے حکمرانوں کے کارنامے اس ملک کے اندر ہم نے کیا کیا ہے ہمارے مدرسوں کی دیواریں کھلی ہوئی ہیں ہمارے مدرسوں کے اندر پہرا نہیں ہے چوبیس گھنٹے آ کر دیکھو کہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے یہاں سکھایا جاتا ہے عورت نہ بن کر اپنے قدم و تلے جنت لاتی ہے یہاں سکھایا جاتا ہے کہ عورت کا ایک روپ بیٹی کا ہے کہ بیٹی کا جنم لے کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے یہاں سکھایا جاتا ہے عورت کا ایک روپ روپ بیوی کا ہے کہ بیوی بن کر اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی تکمیل کرتی ہے عورت کا ایک روپ بہن کا ہے جو بہن بن کر اپنے بھائی کی عزمت اور عفت اور پاک دامنی کا لحاظ وہ کیا کرتی ہے یہ مذاہب کے یہ مدرسے امن کے پیمبر ہیں امن کے اڈے ہیں آؤ آؤ اے دنیا کے کتوں تو تعصب کا چشمہ لگانے والوں ایک مرتبہ مدرسے کے آگوش میں آؤ گے ایک مرتبہ مدرسے کی دال روٹی کھاؤ گے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اپنے شہنشاہوں کے محل کو فراموش کر دو گے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج انگلیاں اٹھ رہی ہے ان مدارس کی طرف ان علماء کی طرف ان نو نالوں کی طرف ان معصوموں کی طرف ارے زانیوں چورو بدماشو حرام خورو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر یہ زمین زلزلے سے بچی ہوئی ہے یہ آسمان پھٹ کر انگارے نہیں برسا رہا ہے اور یہ پہاڑ پتھر تم پر قوم لوٹ کی طرح نہیں برسا رہا ہے اور یہ سمندر سونامی آنے سے رکا ہوا ہے احسان مانو ان علماء کا احسان مانو ان حاملان قرآن کا احسان مانو ان بوریا نشینوں کا احسان مانو ان کچی دیواروں کے مدرسوں کا کہ جب صبح کی کڑا کی سردی کے اندر ساڑھے تین چار بجے یہ بچے اٹھتے ہیں ان کی ماں بھی رہتی ہے ان کا باپ بھی رہتا ہے ان کا پریوار بھی رہتا ہے کسی کو ماں کی یاد ستاتی ہے کسی کو باپ کی یاد ستاتی ہے کسی کو گھر کا سکھ ستاتا ہے ماں جب کسی شادی بیاہ کے موقع پر جاتی ہے اور روٹی اٹھاتی ہے گوشت اٹھاتی ہے منہ کے قریب لے جا کر آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگتے ہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ امی جان اے بہن صاحبہ یہ آنکھ سے آنسو کے قطرے کیسے وہ کہتی ہے کاش میرا لال ہوتا میرا جگر ہوتا کتنے آنسو کے قطرے کے بعد یہ نبی کا وارث بن رہا ہے کتنے ارمانوں کا گلا گٹنے کے بعد یہ نبی کا جانشین بن رہا ہے زانیو تم بچے ہوئے ہو سوت کرو تم اگر بچے ہوئے ہو ملاوٹ کرنے والوں تم اگر بچے ہوئے ہو پھر وارانہ فساد کرانے والوں اگر تم بچے ہوئے ہو یہ نو دیہات یہ معصوم بچہ جب کڑا کے سردی کے اندر اٹھ کر وضو کرتا ہے اللہ کا قرآن کھولتا ہے علی کل کتاب لارہی وسیع وہ اللہ کا عذاب جو آسمان دنیا تک آیا ہوا رہتا ہے اللہ کہتا ہے جس قوم کا بچہ میرے قرآن کو جب قوم ضلع کی حالت میں بدکاری کر کر حالت جناوت میں سوئی ہوئی ہو میرے کلام کو سینے سے لگا کر میرے کلام کی تصدیق کرتا ہے وہ اللہ کا عذاب اس بستی سے اٹھ جاتا ہے وہ اللہ کا عذاب اس قوم سے اٹھ جاتا ہے داڑی مڑو اسلام مسلمانوں کے دشمنوں علماء کے دشمنوں مدارس کے دشمنوں پگڑیاں اچھالنے والوں مدارس کو تانا دینے والوں یہ سب کا خور قوم ہے یہ زکات خور قوم ہے یہ چندہ لینے والی قوم ہے تم اگر بچے ہوئے ہو میرے رب کی قسم ان مدرسوں کے سطح میں بچے ہوئے ہو ان حفاظ کرام کے سطح میں بچے ہوئے ہو تم نہیں جانتے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بچے کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا قرآن ڈال دیتے ہیں اور وہ بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے ارے ارے یہ دنیا الٹی چال چل رہی ہے کرت کا نام جلو رکھ دیا اور جلو کا نام کرت رکھ دیا آج رنڈیوں کی عزت ہے آج گویوں کی عزت ہے آج ہجڑوں کی عزت ہے آج غیروں کے پہلو کے اندر اپنی آبرو عصمت اور عزت کا سودا کرنے والی حرام زادیوں کی عزت ہے آج کتا اور سور کھانے والوں کی عزت ہے آج حیا کا جنازہ نکالنے والوں کی عزت ہے آج بے حیائی کو عام کرنے والے اور زنا کو عام کرنے والوں کی عزت ہے آج لٹیروں کی عزت ہے آج ڈاکوؤں کی عزت ہے یہ معصوم بچہ یہ بھولا بھالا بچہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے مسلمانوں اگر تم قدر نہیں کرو گے کیا یہودی کتے کریں گے کیا عیسائی کتے کریں گے کیا مشرقین کریں گے علماء کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا ایک محتمی جب اس کی بیوی درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے اور وہاں وہاں نازم دارلی خامہ کہتا ہے کہ محتمیم صاحب اناج ختم ہو چکا ہے غلہ ختم ہو چکا ہے اور بچے تڑپ رہے ہیں لحاف نہیں ہے بچے کانپ رہے ہیں یہاں بیوی تڑپ رہی ہوتی ہے یہاں ماں دانے دانے کی محتاج ہاسپٹل کے اندر کے اندر ایڑیاں رگڑ رہی ہوتی ہے یہ قادم قرآن یہ نبی کے مہمانوں کے خاطر یہ سب کے مہمانوں کے خاطر اپنی عزت کو بالائے طاق رکھ کر جب تمہارے در پر آ کر جھولی پھیلاتا ہے تو تم تانوں کے علاوہ کیا دیتے ہو تم تشریح کے علاوہ گالیوں کے علاوہ کیا دیتے ہو کرتے رہو کرتے رہو کل تمہارے گھروں کے اندر عذاب آئے گا تمہاری بستیاں قوم لوگ کے عذاب کا سامنا کریں گی قوم نو قوم آگ قوم سبوت کے عذاب کا سامنا کریں گی تب یہ مدرسے کی یاد تازہ ہوگی تب ان جو ہے طلبا کی یاد تازہ ہوگی آخرت کے اندر ان کا کیا مقام ہوگا کیا درجہ ہوگا اے دنیا کے کتوں تم گویوں کو زانیوں کو بدکاروں کو فلم میں کام کرنے والے حرام زادوں کو ہیرو کہہ کر ہیروئن کہہ کر ایک ایک ٹھمکا دینے پر ایک ایک شرم کے اچھالنے پر اور ایک ایک بے حیائی کی سین پر تم لاکھوں کروڑوں تم نچھاور کرو ہم جانتے ہیں ان کی حقیقت کہ یہ وہ دانیہ اور یہ وہ بدکار عورتیں ہیں کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا ان کی شرم ان کے منہ پر لگے گی اور اس سے وہ لاوا نکلے گا اس سے وہ بدبو نکلے گی کہ جہنوی کہیں گے اے اللہ ہمالیہ جیسا عذاب ہمیں دے دے اے اللہ بدترین انگاروں کا عذاب دے دے اس جہنوی رنڈی کے سامنے ہمیں سامنا نہ کرنا آج جسے ہیروئن کہا جاتا ہے کل اس کے منہ پر شرمگاہ ہوگی لاوا نکلے گا پیس نکلے گا آج جس ملا کو در در ٹھوکرے کھانے پر آئے قوم کے لوگوں تو مجبور کر رہے ہو گجرات بنانے کی فکریں کیوں نہ ہوگی ملیانہ میرٹ اور جمشید پور اور مراد آباد کے باقی کو دوہرانے کی تاریخ کیوں نہ بات کریں گے اخیار اس لیے کہ تمہارے پاس ان فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کی قدر و قیمت ہے تمہارے پاس دولت کے پجاریوں کی قدر و قیمت ہے تمہارے پاس زانیوں اور رنڈیوں اور گویوں کی قدر و قیمت ہے حامل قرآن کا تمہارے پاس کیا مقام ہے تم نہیں جانتے میرے آقا نے فرمایا کہ جب کسی کے سینے میں اللہ کے کلام کے تیس پارے محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اے جبرائیل جاؤ میری مخلوق کے اندر میرے بندوں کے اندر گلاب مدرسے میں اور جھارکھنڈ کے علاقے میں جمشید پور میں حسینیہ مدرسے میں اتنے چالیس حافظ ہوئے ہیں اے جبرائیل تم یقیناً توریت لے کر جانے والے انجیل لے کر جانے والے زمور لے کر جانے والے لیکن آج تم جاؤ گے میرے پیغام کو لے کر کہ ان حافظ قرآن کے پیشانی کو بوسا دینا یہ بوسا دے کر بتانا کائنات کے اندر سب سے افضل قوم اور سب سے بلندرین قوم یہ ہیں مسلمانوں اے دنیا کے لوگوں تم نے رنڈیوں کے محل بنا دیے تم نے جو ہے سنیما کو جب بنا دیا تم نے مدرسے کو بجھا دیا تم نے مسجد کی رونق کو چھین لیا اسی لیے اللہ کا عذاب اللہ کا قہر آج مسلمانوں پر آ رہا ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں مسلمانوں ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم تین سو تیرہ رہ کر عالم کے کبر کو ہم نے پانی پلایا ہے ہم نے بدر کی تاریخ دہرائی ہے ہم نے عہد کی تاریخ ہمارے پاس ہے تبوک کی تاریخ ہمارے پاس ہے ہنین کی تاریخ ہمارے پاس ہے ہم سے جنگلی جانور اور درندے صرف یہ کہنے پر کہ نہنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم دبا کر بھاگ گئے ہیں ہم نے تاریخ بن کر ہم نے سمندر کے اوپر ہم نے گھوڑے دوڑائے ہیں ہم نے دجلا کو اپنے تابع کیا ہے ہم نے ہواؤں کے رخ کو موڑا ہے ہم نے آنے والے بادلوں کے اور طوفانوں کے رخ کو موڑا ہے ہم نے ڈوبتے سورج کو اس لیے رکایا ہے کہ تاکہ ہماری اثر کی نماز قدا نہ ہو جائے میرے پاس وقت نہیں ہے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیے نماز قدا ہو رہی تھی دعا کی اے اللہ جہاد کے اندر لگ کر میری نماز آگے پیچھے ہو رہی ہے اے اللہ یہ سورج بھی تیرا غلام ہے اور میں بھی تیرا بندہ ہوں اے اللہ ایک حسرت رہ جائے گی اور ایک دل کے اندر پشیمانی رہ جائے گی یہ کہہ کر آپ نے نماز کو شروع کیا مارخ بیان کرتا ہے ایک سلام پھیرنے تک سورج اپنی جگہ پر رکا رہا سورج کو اپنے اشارے سے رکانے والے مسلمان چاند کو اپنے اشارے سے اس کی روشنی کو مسفر کرنے والے مسلمان پہاڑ کی حرکت کو تھمانے والے مسلمان دجلا کو اپنے قابو میں کرنے والے مسلمان ہواؤں کے رخ کو یا ساری اور جبل کہہ کر بولنے والے مسلمان آج آج تو پٹے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آج تیری ماں اور بہنوں کی آبرو پٹے کوئی ہماری مسجد کو چھیننے کی بات کرے کوئی ہمارے کلام پاک کو جلانے کی بات کرے کوئی ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک آبلا عورت کو پیٹ کو چیر کر تیرے شول سے اس کے حمل کو ہوا میں اڑا کر چبانے کی بات کرے ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اس ملک سے وفاداری کا یہ سلا اس ملک کے ساتھ ہم نے سلا راوی کی اس کا یہ سلا ریشمی رومال کی تحریک چلائی اس کا یہ سلا تھانہ بھون کے ایک ایک درخت کے اندر ہم نے بزرگوں کی لاشوں کو لٹکا دیا اس کا یہ سلا دلی سے لے کر میرٹ تک ہر درخت پر ہمارے ایک بزرگ کی لاش کو جامع شہادت نوش کرانے کے لیے لٹکا دیا اس کا یہ سلا کالے پانی کو آباد کیا ہم اس کا یہ سلا مالٹا کی جیل کو آباد کیا ہم نے کیا کیا ہم بزدل ہم نکلنے ہم ایک نمبر کے ذلیل انسان ہم دوسروں کا کیا برا کریں گے ہم اپنے آقا کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکے یہ چہرے یہ چہرے جو بش کے چہرے کی طرح ہیں ٹونی بلیر کے چہرے کی طرح ہے یہ وہ چہرے جو بس سے بھی کے اندر ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو لوٹنے والوں کے چہروں کی طرح ہے مسلمان آج کی رات آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے صاحب کرام کی طرف منسوب ہے اور قرآن کی طرف استاد کرام کی طرف منسوب ہے میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں میں تجھے نبی کی غربت عزمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کابے کی عزمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں میرے محبوب کے چہرے میں تجھے کیا ایک نظر آیا کہ تو آج زانیوں کا چہرہ بنایا ہوا ہے رنگوں کا چہرہ بنایا ہوا ہے کتے اور سور کھانے والوں کا چہرہ بنایا ہوا ہے ابو ہریرا کو میرے محبوب کے چہرے میں ایب نظر نہیں آیا صحابہ کو میرے محبوب کے چہرے میں ایب نظر نہیں آیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب کے چہرے کے اندر عیب نہیں نظر نہیں آیا فرماتی تھی دنیا والوں کا سورج دن میں نکلتا ہے وہ شمسی تتلو بادل عشا کہ میرا جو سورج ہے گھر کا وہ عشا کے بعد آتا تھا اور فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ والسلام کو دیکھا انگلیاں انہوں نے کاٹ لی آ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ میرے محبوب کو چہرے کو دیکھ لیتے چریوں سے اپنے گردن کو کاٹ لیتے مسلمان داڑھی بڑھا کر تجھے کیا ملا میرے آقا کے طریقے سے ہٹ کر تجھے کیا ملا سوت کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کپڑے اتار کر ایک کتا کتیا کے ساتھ جو کام کرتا ہے ایک سور سورنی کے ساتھ جو کام کرتا ہے ایک زانی رنڈی کے ساتھ جو کام کرتا ہے کیا یہ مسلک والی بات ہے کیا یہ دیوبندی بریلوی بات ہے کیا یہ تبلیغی اور جماعت اسلامی کی بات ہے یہ تو اسلام کی بات ہے یہ تو میرے محبوب کا فیصلہ ہے کہ سود کا کم تر گنا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بعض روایتوں میں سینتیس مرتبہ کپڑے نکال کر بلاکار کرنا آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ ماں اگر زندہ ہو ستر سال کی ہو اسی سال کی ہو کیا اسی لیے تیری پرورش کی تھی تجھے پالا تھا اور تجھے دودھ سے سینچا تھا تجھے کوپ کے اندر رکھا تھا کہ اسی سال کے بعد کپڑے نکال کر تو برسر عام وہ کام کرے جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا بلاکار کرے مری ہوئی ہو جائے قبر کھودے کفن کو پھاڑے اور پھر اپنی ماں کے ساتھ بلاکار کرے مسلمان کہاں سے کہاں تو چلا گیا کس کی تجھے نظر لگ گئی تو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں نظر آتا تھا مسلمان نوجوان کبھی تو ٹیپو کی شکل میں نظر آتا تھا مسلمان کبھی تو خالد ابن ولید کی شکل میں نظر آتا تھا مسلمان کبھی تو عمر بن خطاب کی شکل میں نظر آتا تھا مسلمان کبھی تو غازی کی شکل میں نظر آتا تھا مسلمان کبھی مجاہد کی شکل میں نظر آتا تھا مسلمان کبھی تو محمد بن قاسم کی شکل میں نظر آتا تھا مسلمان کبھی تو محمود غزنوی کی شکل میں نظر آتا تھا مسلمان کبھی تو پیران پیر کی شکل میں نظر آتا تھا کس نے تجھے اچھا لیا کون تجھے راستے سے ہٹا دیا آج تیرے چہرے کی کیا حالت ہے آج تیرے گھروں کے اندر گانا نہیں ہو رہا ہے بجنا نہیں ہو رہا ہے آج گھر گھر کے اندر کیا سنیما اڈا اور جنا کا اڈا کیا بدکاری کا اڈا نہیں ہو گیا ہے آج تیری بیٹی آج تیری اما تیری دادی تیری نانی جن کا نام خدیجہ جن کا نام زینب کرکٹ کے ذریعے سے کپل دیو کے ذریعے سے سچن کے ذریعے سے کیا وہ لوگ گیند کو پر تھوک لگا کر پیشاب کی جگہ نہیں رگڑ رہے ہیں کیا تیری دادی نہیں دیکھ رہی ہے کیا تیری اماں نہیں دیکھ رہی ہے کیا پردہ دو طرف سے نہیں ہے کیا صرف پردوں کے لیے پردہ ہے کیا عورت کو یہ کرکٹ کے پلیئر دیکھنا کیا عورت کو یہ ڈراموں کے اندر سیریل کے اندر آنے والے ہیروں کو دیکھنا جائز ہے مسلمان تیری سوچ کو کیا ہو گیا تیری سوچ کو کیا ہو گیا اے قرآن کے خادم اے کعبہ کے محافظ اے مدین طیبہ کے پاسبان اے علماء کے قدم بوسی کرنے والے اے مدارس کے پہرے دار اس کی نظر تجھے لگ گئی میں تجھے کہاں ڈھونڈوں میں تجھے کہاں ڈھونڈوں تو مجھے مجھے میدان جہاد میں نظر آتا تھا میں تجھے غذبۂ ہند میں دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے بدر کے میدان میں دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے عہد کے مارکے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو آج زانیوں کے فلم کے قطار کے اندر لگا ہوا ہے الیکشن کے موقع پر اپنے ایمان اپنے ضمیر کا سودا پچاس روپے میں سو روپے میں زندہ باد باد کہہ کر تو آج اپنے ایمان کا اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے مسلمان تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہوں تجھے نبی کی حربت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تجھے قرآن کی عزمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں دیکھ دیکھ دیکھ سن اللہ کے کعبے سے صدا آ رہی ہے تجھے اللہ کا کعبہ بلا رہا ہے مسلمان تجھے نبی کا روزہ بلا رہا ہے آج نبی کا سینہ زخمی ہو چکا ہے ایک بزرگ جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہتے ہیں آخا سے بے پناہ محبت تھی روزانہ ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر آخا کے جو ہے دربار کے اندر ہدی تبرک پیش کیا کرتے تھے جب بار بار بار بار پیش کیا ایک مرتبہ جب پیش کر رہے تھے کی آ گئی نیند آ گئی آپ نے آقا کو دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا کتنی خوش نصیب آنکھیں تھیں آج کا نوجوان فلم کی کام کرنے والی رنڈیوں کو دیکھنے کے لیے دیتا اور آج عورتیں فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں کو دیکھنے کے لیے بے تاب وہ کیسے خوش نصیب ہمارے بڑے تھے ہمارے اکابرین تھے خواب کے اندر صحابہ کرام کو دیکھا کرتے تھے اور یا اظام کی زیارت ہوا کرتی تھی آخا کی زیارت ہوا کرتی تھی یہ بزرگ جو روزانہ ایک لاکھ کا درود پاک کا تحفہ آخا کو نچھاور کیا کرتے تھے آخا کو دیکھا آخا مسکرا بھی رہے ہیں لیکن سینے کے اوپر چادر مبارک ہٹی ہوئی ہے اور سینے پر جا بجا زخم ہے اور خون رس رہا ہے مسلمان کیا ملتا ہے تجھے کیا ملتا ہے میرے محبوب کے دل کو اصیت پہنچا کر تجھے کیا ملتا ہے میرے محبوب کے سینے کو چھلی کر کر اس بزرگ نے پوچھا آقا آپ مکہ مکرمہ میں سے تاریخ کے لوگوں نے آپ کو پیٹا شیب بھی تعلیم کے اندر آپ کو بند کر دیا گیا تبوک کی سرزمین کے اندر صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پکڑو پاخے کی اور تندستی کی اور بھوک کی یہ حالت ہو گئی کیا راوی لکھتے ہیں کہ جب کھجور ختم ہو گیا کھجور کی بیجیں ختم ہو گئی پتے ختم ہو گئے اون کی اون کی مینگنیوں کو پانی میں ڈال کر پھر اسے دھو کر ان پانی کو پیا جاتا تھا آخا اس امت کے لیے آپ کو کہا گیا کہ اس کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے گا کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں آپ کے اوپر نازل ہوئی آپ کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ نے کھارے پانی کے اندر اپنے تھوک کا ذرا ڈالا وہ پانی میٹھا ہو گیا کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ اللہ والے نے پوچھا میرے محبوب یہ آپ کا سینہ چھلی ہے آپ کے سینے سے خون رس رہا ہے میرے آخا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے فرمایا کہ جب کبھی میرا امتی جب کئی میرے امت کا کوئی ادنا امتی اور میرے امت کا کوئی غلام اگر میری نافرمانی کرتا ہے میری سنت سے ہٹتا ہے داڑھی مڈاتا ہے نماز چھوڑتا ہے عورت بے پردگی کرتی ہے قرآن کی توہین ہوتی ہے ٹی وی چلتی ہے سنیما چلتا ہے گانا بجانا چلتا ہے میرے آقا میرے بہبود فرماتے ہیں کہ سوچ سوچ کر میرے سینے کے اندر آگ جلتی ہے جس کی وجہ سے میرا سینہ چھلی ہو چکا ہے مسلمان میرے محبوب جب مکے کی سرزمین کے اندر تھے تو وہاں کے کافر اور مشرق کاٹے ڈال کر اون کے اجڑی ڈال کر آپ کو تنگ کیا کرتے تھے میرے محبوب ہجرت کر کر مدینے طیبہ گئے سوچ سوچ کر دیکھ اے جورو کے غلام تیری جورو پر تومت لگائی جائے تیری بیٹی کی آگو پر انگلیاں اٹھائی جائیں تیرے دل پر کیا بیتے گی یہی وہ منافقین تھے مدینے طیبہ کے اندر میری اور تیری امی کائنات کے مسلمانوں کی امی جان جس کی تہارت کی قسمیں آسمان کے فرشتے عرش کے اٹھانے والے فرشتے کھایا کرتے تھے اور جس کی تہارت کی وکالت اللہ کے قرآن نے کی القبیسات القمیسینا القبیسون القمیسات و طیبات الطیبینا و تیون علی کہہ کر جس کی پاکزگی کا اظہار اللہ کے کلام نے کیا کیا آپ کے دل پر بیتی ہوگی کہ جب آپ کی بیوی ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی صحابی کے ساتھ باندھ دیا گیا تحمت لگائی گئی نہ مکے میں راحت تھی نہ شیب ابھی طالب میں اطمینان تھا نہ طائب کی سرزمین کے اندر سکون تھا جب مدینہ طیبہ گئے نہ وا یہود آپ کو راحت سے رہنے دیتے تھے نہ منافقین سکون اور چین سے رہنے دیتے تھے کون سا الزام تھا غبن کا الزام مال کا الزام عورتوں کی تہمت کون سی بات تھی جس سے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی دنیا سے پردہ فرمائے آپ آپ گئے اللہ کی جنت کے اندر تو مسلمان تو داڑھی بڑا کر تو نماز چھوڑ کر میری ماں میری بہن جب تم بے پردہ ہوتی ہے جب تو قابل کی نافرمانی کرتی ہے جب اولاد کو عیسائیت کے نقش قدم پر چلاتی ہے اور جب تو گھر کے اندر ٹی وی کھول کر اولاد کو فلم دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کرتی ہے میرے محبوب کا سینا زخمی ہوتا ہے میرے محبوب تڑپتے ہیں کیا ملتا ہے مسلمان اگر تجھے اگر تیرا دل ٹھڈا ہوتا ہے اگر تیری پیاس بجھتی ہے مجھے مار کر اپنے دل کو آرام پہنچا لے میرے آقا مکے کے اندر تکلیف میں رہے مدینے طیبہ کے اندر بہتان اور الزاموں کے پہاڑوں کو سہتے رہے ارے جنت کے اندر تو آرام سے رہنے دے وہاں ایک داڑی مڈا جا کر نبی کے روزے کے سامنے السلام تو علیہ کا یا رسول اللہ کہتے ہیں کہتا ہے تو وہ آقا جو دنیا میں ایک عیسائی بادشاہ جب اپنے امبیسیڈر اپنے نمائندے کو داڑی منڈے کو بھیجا تھا چہرے انور کو پھیر لیا تھا ایک عیسائی بادشاہ کے امبیسیڈر کو نمائندے کو داڑی منڈا دیکھ کر چہرے انور کو پھیر لیا آج تجھے کتنی ہمت آج تیری کتنی جرت میرے محبوب کے در پر جا کر بے پردہ عورت کو لے کر اور فون کے اندر حرام زادے کتے اور سوروں کی رنگ ٹون بجا کر میرے محبوب کو کہتا ہے السلات وسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کو کتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی میرے محبوب جب دنیا میں اپنے چہرے انور کو پھیرا ہوگا تو کیا قبر اثر کے اندر وہ تیرے درود و سلام اور تیرے سلام کا جواب دیتے ہوں گے مسلمان آج تجھے فیصلہ کرنا ہوگا یہ ملک جمہوری ملک ہے میرا اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرا محبوب تیرے درود کے محتاج نہیں ہے تو سجدہ کرے گا میرے اللہ کی کبریائی عظمت بڑھ جائے گی تو درود بھیجے گا میرے آقا کا مقام بڑھ جائے گا اللہ نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ورفانہ لقا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے لکھ کر رکھ لے اگر تو داڑھی رکھے گا اگر تو درود پڑے گا اگر تو نماز پڑھے گا اگر تو اسلام پر چلے گا نہ میرے اللہ پر احسان کرے گا نہ میرے محبوب پر احسان کرے گا یمنون علیہ کا ان اسلم اللہ تمن علیہ اسلام کم بل اللہ یمن علیہ کم انہدا کم بات ان کن تم صادقین احسان مان کہ اللہ نے تجھے ایمان کے لیے قبول کر لیا اسلام کے لیے قبول کر لیا یہ ملک جمہوری ملک ہے کوئی صبح کا کتا شام میں کافر ہو جائے کوئی شام کا کافر صبح کو یہودی ہو جائے کوئی پکڑ نہیں کوئی جھکڑ نہیں جا جا داڑی مڑے اگر تجھے داڑھی مڑے زانیوں کے چہرے پسند ہیں میرے محبوب کا نام لے کر میرے محبوب کو تکلیف پہنچا کر عیسا موسا سلیمان نام رکھ کر کیوں داڑھی مڑاتا ہے جا جا مسان کے اندر غیروں کے قبرستان میں دفن ہو جا کیوں مسجد سے جنازہ لیتا ہے کیوں عالم کو نکاح خانی کے لیے بلاتا ہے کیوں جو ہے ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے مرنے کے بعد مدرسے میں دعائے مغفرت کی درخواست بھیجتا ہے جا سنیما ہال کے اندر اپنے باپ کے جنازے کو لے جانا جہاں وہ زامی زندہ درگور ہوتا ہے دفن ہوتا ہے وہاں دفن ہو جانا اگر تجھے اسلام پسند نہیں میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں اگر تجھے قرآن پسند نہیں چلا جا چلا جا اسلام تیرا محتاج نہیں میرا رب تیرا محتاج نہیں میرے آقا تیرے محتاج نہیں نہیں اگر تجھے اسلام پسند ہے اگر تجھے قرآن پسند ہے اگر تجھے ایمان پسند ہے اگر تجھے میرے محبوب کا طریقہ پسند ہے اگر تو امت محمدیہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے آج کی رات توبہ کی رات ہے توبہ کر لے زندگی کے اندر کبھی داڑھی نہیں مڈائے گا ہیروں کے چہرے نہیں بنائے گا میرے بھائی اگر ان چہروں کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن میرے آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا اور قبر کے اندر تین سوالوں کا جواب من رجل بوئی صفیقم اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا دنیا میں بھی ذلت قبر کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی رسوائی تیری میری کامیابی آخا کے طریقے کو اپنانے میں ہے قرآن پر چلنے میں ہے میری امی جان یہاں پر جو خواتین آئی ہوئی ہیں اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں اللہ کے لیے بس کرو بے حیائی کو بس کرو اللہ کے لیے گناہوں کو ختم کرو امی جان آپ کہاں کہاں اور کون کون سے در پر ٹھوکریں کھا رہی ہیں کبھی اس عامل کے در پر کبھی اس جادوگر کے در پر کبھی یہ شکایت میرا خامن میری بات نہیں مانتا کبھی میری اولاد میری بات نہیں مانتی کبھی بیماریوں کی فائل اے مسلمان تو صبح پیشاب کی جو ہے بوتل کے اندر پیشاب لے کر لیاب کے اندر جانے نہیں پیدا ہوا پاخانہ لے کر جانے نہیں پیدا ہوا مسلمان میری اماں تو اس لیے نہیں پیدا ہوئی کہ ہر مزار کے پاس ہر عرس و قبالی کے پاس ہر عامل و جادوگر کے پاس ان کی محفلوں کی تو زینت بنے امی جان تو امی جان عائشہ صدیقہ کے طریقے پر آ جا حضرت فاطمہ زہرا طریقے پر آ جا حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امانی کے طریقے پر آ جا تو رابیہ بسریہ بن جا امی جان تیرے سدھار سے گھروں کا سدھار تیرے سدھار سے معاشرے کا سدھار امی جان تیرے سدار سے ملک کا سدھار سدھر جائے قابل سدھر جائے کیا تو نے ابو جہل کی گود کے اندر پنا لینے والے پرورش پانے والے اکرما جو وقت کا ڈاکو بن سکتا تھا ابو جہل کا نائب اور خلیفہ بن سکتا تھا امی جان تو ہی تو تھی آخا کے دربار میں جھولی پھیلا کر اکرما کو تو نے راہ راہ پر لایا ایمانوں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا امی جان تو ہی تو تھی کہ خواجہ میر کو نے جنم دیا امی جان تو ہی تو تھی کہ پیرا نے پیر کی تربیت تو نے کی امی جان تو ہی تو تھی کہ امام بخاری کو جب وہ پیدا ہوئے اندر پیدا ہوئے تو تو کسی مدار کے پاس نہیں گئی کسی تاویز پلیتے والے کے پاس نہیں گئی کسی جادوگر اور کاہن کے پاس نہیں گئی تو نے مسلح اٹھایا وضو کیا اور دو رکعت سلاۃ الحاجت پڑی دنیا جانتی ہے کہ تیرے ہاتھ دعا کے گرنے سے پہلے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹ کر آ گئی کیا بصارت لوٹ کر آئی اللہ نے وہ بصیرت دی وہ بصیرت دی اور تیرے بیٹے نے وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا کہ آج دنیا کے اندر کلام پاک کے بعد سب سے اونچی حدیث کی کتاب ہے امی جان تیرے تربیت یافتہ بیٹا امام بخاری کی صحیح البخاری شریف ہے کبھی تو محدثوں کو جنم دیا کرتی تھی کبھی تو مفسروں کو جنم دیا کرتی تھی کبھی تو مجاہدوں اور غازیوں کو جنم دیا کرتی تھی امی جان تیرے نماز پڑھنے سے تیرے روزہ رکھنے سے اور تیرے تہارت اور تقوی کے راستے کے اپنانے سے امت کی صلاح ہے امت کی فلاح ہے اور امت کی کامیابی ہے اور تیرا قدم اگر ڈگمگا جائے امت تباہ ہو جائے گی امت برباد ہو جائے گی امی جان آج سائنس ترقی کر چکی ہے ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے آج علم ترقی کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود آج مسلمان ہر طرف سے پٹ رہا ہے ہر طرف سے ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے امی جان ہماری بھیک ہے ہم تیرے سامنے بھیک کا دامن پھیلاتے ہیں ایک ٹیپو کو تو جنم دے دے امی جان ایک تاسم دادوی کو تو جنم دے دے امی جان ایک شیخ الہم کو تو جنم دے دے ایک محمد بن قاسم کو جنم دے دے ہم ہر طرف سے ستائے ہوئے ہیں گورے بھی ستا رہے ہیں کالے بھی ستا رہے ہیں اپنے بھی ستا رہے ہیں پرائے بھی ستا رہے ہیں امی جان ایک ٹیپو کو دے دے جو ان ظالموں کا پنجا مڑوڑ کر رکھ دے امی جان ایک محمد بن قاسم کو دے دے جو ان بستیوں کے اندر انقلاب بپا کر دے امی جان ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دے جو ان عیسائیوں کو شکست پاس دے دے اور سلیبی جنگ کا سلیبی جنگ کا فاطمہ کرا دے اللہ کے لیے تو آجا مکے کے راستے پر اللہ کے لیے تو آجا مدینہ طیبہ کے راستے پر مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ارے چلو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے اس جنت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تمہارا باپ جو جنت کا دروازہ ہے اس دروازے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مایوسی ختم کرو مایوسی ختم کرو تم سر بلند ہو سب سے اعلیٰ ہو سب سے افضل ہو وائٹ ہاؤس تمہارا ہے امریکہ تمہارا ہے برطانیہ تمہارا ہے یہ زمین تمہاری ہے یہ آسمان تمہارا ہے اللہ ہمارا ہے فرشتے ہمارے ہیں کعبہ ہمارا ہے اللہ کا قرآن ہمارا ہے بخاری ہماری ہے ترمیزی ہماری ہے اولیاء کرام ہمارے ہیں مکہ مکرمہ آج ایک ادنا غریب فقیر وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونا چاہے جا سکتا ہے ایک فقیر اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا چاہے جا سکتا ہے لیکن بش کا باپ سو مرتبہ جنم لے میرے اللہ کے کعبے میں قدم نہیں رکھ سکتا میرے محبوب کے در پر قدم نہیں رکھ سکتا ان نول مشرقوں نجر فلا یقرب المسد الحرام بادہ آبہم ہادا مسلمان مایوسی کی چادر کو ختم کر دے اسے پھاڑ کر پھینک دے اٹھ جا جگ جا تو سویا ہوا ہے تیرے سوئی ہوئی حالت کو تیرا دشمن تجھے مرا ہوا سمجھ رہا ہے تو مرا ہوا نہیں تو سویا ہوا ہے تو کل بھی نبی کا غلام تھا تو آج بھی نبی کا غلام ہے تو قیامت تک نبی کا غلام رہے گا اور یہ غلامی کی وہ طاقت ہے کہ دنیا کی شہن شاہتے اور دنیا کی بادشاہتیں اور دنیا کی طاقتیں ہمارے قدموں پر آ کر گر جائیں گی قرآن رکھ کر مایوسی حضرت رکھ کر مایوسی صفا وروا رکھ کر مایوسی منا ارفات رکھ کر مایوسی گمبد قدرا کس کے پاس ہے ریاض الجنہ کس کے پاس ہے مسجد نبوی کس کے پاس ہے جنت البقی کس کے پاس ہے امام الانبیاء کس کے پاس ہے درود کا خزانہ کس کے پاس ہے سورہ بقرہ کا خزانہ کس کے پاس ہے کلیم طیبہ کا خزانہ کس کے پاس ہے اٹھ جا جب جا مسلمان آج آج جو ہے تہاڑ سے نکلنے والی غلام تالابوں ابو غریب سے نکلنے والی سدائیں آج جو ہے تجھے جھجوڑ رہی ہے تجھے ڈاکٹر آفیہ بہن تیرے سبیر کو جھجوڑ رہی ہے کیا کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا کیا کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا اٹھ جا جب جا دعوی کر لے داڑھی مڈا کر کچھ ملنے والا نہیں اللہ کے گھر کو ویران کر کر کچھ ملنے والا نہیں یہ کافر داڑھی مڈانا تو دور کی بات تو اپنی کھال کو نکال کر ان کے پیروں کی جوتیاں بنا لے گا لا اولیاء من دون المؤمنین یہ کافر تیرا دوست نہیں ہو سکتا یہ یہودی تیرا دوست نہیں ہو سکتا یہ عیسائی تیرا دوست نہیں ہو سکتا ہمارا اللہ کافی ہے حزب اللہ ونیم الوکیل نعم المولا ونیم النصیر ہمیں اللہ کا حضر اسمت کافی ہے ہمیں زمزم کافی ہے ہمیں متاف کافی ہے ہمیں صفا بروا کافی ہے جب جا بچ کر گنا بچ کر اب تو نمازی بن جا اب تو حاجی بن جا اب تو غازی بن جا اب تو مجاہد بن جا اٹھ جا بدر کی تاریخ کو زندہ کر دے اٹھ جا عہد کی تاریخ کو زندہ کر دے اٹھ جا غزبۂ ہند کی تاریخ کو زندہ کر دے دیکھ آسمان کی طرف کے میدان بدر کے اندر آنے والے فرشتے بےتاب ہیں تیری مدد کرنے کے لیے تیرے داڑی منڈے چہروں کو دیکھ کر تیری ماں اور بہنوں کی بے پردگی کو دیکھ کر یہ فرشتے واپس جا رہے ہیں تو جب دیندار ہوگا میرے آقا کے دامن کو تھامے گا تو جب کانے کو قبلہ بنائے گا واشنگٹن نیو یارک اور وائٹ ہاؤس پیشاب کے خطرے سے بدتر نہیں سمجھے گا زمین و آسمان کے خزانے مچھر کے پر سے برابر حقیر نہیں سمجھے گا میرے اللہ کی قسم تو کامیاب نہیں ہو سکتا آج کی رات فیصلے کی رات ہے میرے بھائی آج کی رات فیصلے کی رات ہے یا یو الدین بلو توبو اللہ تو وطن نسوہا آج تو توبہ کر لے میرے بھائی بھائی تیری توبہ قبول کرنے والا ہے میرے اللہ داڑھی منڈانا چھوڑ دے نماز کا اہتمام کر لے میری مار بہنیں پردے کا اہتمام کر لے گھروں کے اندر یہودی عیسائی جو ایجنٹ گھسا ہوا ہے ٹی وی کی شکل میں اسے نکال کر پھینک دے حلال و حرام کی تبیز کر لے آج تو توبہ کر لے تو ریت کے ذرات کے برابر سمندر کے جھاگ کے برابر آسمان کے ستاروں کے برابر گنالا میرا رب اس سے زیادہ رحم والا میرا رب اس سے زیادہ کرم والا ہے معاف کرنے والا ہے کہیں مایوسی کا کیڑا مایوسی کا وائرس تیرے ایمان کو تباہ نہ کر دے برباد نہ کر دے وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ کے آزا کا ہار بنا کر گلے میں ڈال کر بیاس کیا تھا میرے اللہ نے وحشی کو معاف کر دیا میرے اللہ نے ہندا کو معاف کر دیا میرے اللہ نے قاتلوں کو معاف کر دیا میرے اللہ نے زانیوں کو معاف کر دیا بلکہ آخا کے پاس ایک صاحب آئے آ کر عرض کرنے لگے یہ میں اپنی تقریر کا آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں عرض کرنے لگے آخا اللہ کے پاس میری سفارش کیجیے گا اللہ کے پاس دعا کیجیے اللہ میرے استغفار کرے میری جو استغفار کو قبول کرے میری توبہ کو قبول کرے فرمایا کیا تو نے گناہ کیا کہنے لگا میں نہیں بیان کر سکتا آخا نے پوچھا کتنا بڑا گنا کیا زمین سے بڑا کہنے لگا ہاں زمین سے بڑا فرمایا کیا آسمان سے بڑا کہا ہاں آسمان سے بڑا فرمایا کیا زمین و آسمان اور سمندروں سے بڑا فرمایا ہاں آقا متعجب ہوئے آخر وہ کون سا گنا بھیا کہ اتنا بڑا گنا ہے کہنے لگا میں ایک لیلا سے میں ایک معشوقہ سے محبت کیا کرتا تھا لیکن زندگی کے اندر <clears throat> میری حسرت اور میری تمنا پوری نہیں ہوئی جب اس کا انتقال ہو گیا رات کا سناٹا چھایا میں جو ہے قبر کھودنے کا آلہ لے کر میں قبرستان گیا اور اس کی خبر کو کھودا اور اس کے کفن کو پھاڑا اور اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا اتنا کہنا تھا آخا نے چہرے انبر کو پھیر لیا اور پھر فرمایا میں اللہ کے پاس تیری سفارش نہیں کروں گا یہ کہہ کر آپ چلے گئے ابھی دو چار قدم نہیں بڑے تھے میرے بھائی داڑھی بڑھانے والے میرے بھائی سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے میرے بھائی وراثت کے اندر بھائیوں بہنوں کا حق مارنے والے میرے بھائی علماء کی پگڑیاں اچھال کر علماء کی توہین کرنے والے میرے بھائی نماز چھوڑ کر اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے میرے بھائی قرآن کو چھوڑ کر گانوں کو سن کر قرآن کی توہین کرنے والے لا تیسو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ایک مرتبہ کہہ دے ایک مرتبہ کہہ دے اے اللہ اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اے اللہ تیرے محبوب کا غلام بننا چاہتا ہوں اے اللہ مجاہدانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں اے اللہ میں شہادت کو پسند کرتا ہوں بدر والی عہد والی زندگی کو پر ایک مرتبہ تو کہہ دے وہ آدمی وہ بت کا پجاری جو ساری زندگی یا سنم کہتا رہا ایک مرتبہ یا سبق کہہ دیا میرے رب کی رحمتیں متوجہ ہو گئی آخر تو مسلمان تیری خطہ ہوئی ہے آخر تو مسلمان تیرے کان کے اندر آزاد دی گئی ہے آخر تو مسلمان کبھی کبھی جمعہ میں کبھی کٹ ہوں گے تو نارا ہوگا آخر تو مسلمان کبھی بقرعید کے اندر جانور کو تو کاٹا ہوگا آخر تو مسلمان سیر و سیاحت کے لیے کبھی عمرے کو گیا تو ہوگا ایسا تو نہیں کہ تو نے ہندا اور بحثی کی طرح کسی صحابی کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے ہو ایسا تو نہیں کہ وہ صاحب کی طرح جو آقا کے دربار میں آئے زمین و آسمان سے بڑھ کر گلا بتایا آقا نے پوچھا تو فرمایا میں نے معشوقات کی خبر پھاڑ کر اس سے بدکاری کی اور منہ کالا کیا چار قدم نہیں گئے تھے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ کی رحمت جوش میں آئی اٹھ جا اٹھ جا آج قرآن کی اس مجلس کے اندر عدمت صحابہ کی مجلس کے اندر اللہ کی رحمت وہ زد ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے اللہ کی رحمت کہ دامن میں آ جا اپنے گناہوں کو دھو لے اور صدیق و فاروق کی زندگی گزار لے جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب آپ سے پوچھتا ہے کیا آپ نے اس بندے کو پیدا کیا آپ خالق ہیں آخا فرماتے ہیں نعوذ باللہ میں خالق نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ پالن ہار ہیں رب ہیں نعوذ باللہ نہیں فرماتے ہیں آپ زندگی اور موت کے مالک ہیں کہتے ہیں نہیں آپ نے روزی دی آپ نے ان کو دانا پانی دیا آقا نے فرمایا نہیں جبریل امین نے کہا میرا اللہ کہتا ہے جب آپ نے پیدا نہیں کیا آپ ان کے سانسوں کے مالک نہیں آپ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو پھر میرے اور میرے بندے کے درمیان مایوسی ڈالنے والے رحمت کچھ سے دور کرنے والے اور توبہ سے نا امید کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں آپ کے پاس آنے سے پہلے اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم میں نے اس بندے کو معاف کر دیا آج توبہ کی رات ہے میرے بھائی میری امت کی بہنوں امت کی بیٹیوں کچھ نہیں ہوگا تمہاری قبر کے اندر تمہارا شوہر نہیں آئے گا تمہارا مال اور تمہاری دولت نہیں آئے گی تمہارے زیور کو نکال لیا جائے گا تمہارے پیٹ کو دبا دبا کر پیشاب پاخانے اور منہ کے راستے سے کھائی ہوئی غذا کو نکال دیا جائے گا قبر میں جاؤ گے آج کی باتیں یاد کرو گے آج توبہ کی رات ہے میرے بھائی آج توبہ کر لو آج توبہ کر لو میرے آقا کا دامن مضبوطی سے تھام لو پھر دیکھو کہ کل جو سورج نکلے گا اشراق پڑھ کر نکلو گے اور سورج اپنی کرنوں کے اندر یہ پیغام لائے گا دین و کلو للہ مسلمان آج تو توبہ کر چکا ہے اب عالم کا مذہب اسلام ہوگا پھر یہ صدا آئے گی لا بھائی تو مدر ان ولا بلا کلیمت اسلام یہ عزیز و ذلیل کے دنیا کے چپے چپے کے اندر انشاءاللہ نبی کا درود اور اللہ کا کلیبہ پہنچ جائے گا وہ ہوائی جہاز جو فضاؤں کے اندر اڑے گی کوئی رنڈی اسکٹ پہن کر شراب کی بوتل نہیں پیش کرے گی ایک ملا ہوگا داڑھی والا وہ آئے گا اور کہے گا کہ لو زمزم پیو اور پڑھو سبحان اللہ سب کر لنا آگا اور بسوں کے اندر آپ کو ان رنڈیوں کے گانے ان شرمگاہوں کے کے اچھلنے کے گانے یہ لنگی لنگے اور چولیوں کے گانے سیکسی گانے شیلا کے آپ کو نہیں ملیں گے آپ کو علماء کرام کے بیانات ملیں گے داڑھی والا ڈرائیور ہوگا داڑھی والا کنڈکٹر ہوگا عدالتوں کے اندر وقت کا امام ہوگا ایک طرف پران اور ایک طرف حدیث اور ایک طرف فقہ حنفی حق صاحب حق کو اس کا حق ملے گا اٹھو اٹھو کامیابی کی صبح تمہاری اور میری انتظار کر رہی ہے اور لکھ کر رکھ لو یہ تو ہونے کا ہے آپ سے ہوگا یا مجھ سے ہوگا وہ تصول سم یقون میرا اللہ قادر مطلق ہے اگر تم نہیں بدلو گے تمہارے وجود کو ختم کر کر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا جو خدا کی نافرمانی نہیں کرے گی جو بدر حنین کی تاریخ کو اور غزوہ ہند کی تاریخ کو زندہ کرے گی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اس مدرسے کے خدام معامرین کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے جزائے خیر نصیب فرمائے مدرسے کے منتظمین محتمیم اور اساتذہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حفاظت کے اندر رکھے اور نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں کو عالم کے اندر ذرے ذرے میں ایسے چمکائے کہ ان کی روشنی سے دشمن کی آنکھیں چکا چون ہو جائے اللہ تعالیٰ حفاظ قرآن کے حافظ کو جو ہے باقی رکھے اور انہیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور یہ حفاظ قرآن کے جو ماں باپ ہیں ہزار مرتبہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ مبارکبادی کے مستحق ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی آج یہ کہے کہ میرا بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی سے امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی سے انجینئر اور ڈاکٹر بن کر آیا مجھے اللہ کی قسم میں پیشاب کے قطرے سے بڑھ کر پسینے کے قطرے سے بڑھ کر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا آج عزتیں ہیں ان حفاظ کرام کی سر ہیں ان حفاظ کرام کی یہ ماں باپ قیامت کے دن جب تاج پہنایا جائے گا جس تاج سے چاند و سورج کی روشنی بے نور ہو جائے گی تب پتا لگے گا کہ حافظ قرآن کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے لوگوں ہر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن نہ ہو سکے تو ایک حافظ قرآن کا خرچہ مدرسے کو دو ایک عالم کا خرچہ دو ایک مفتی کا خرچہ دو پوچھو وہ سے ایک حافظ کے لیے کتنے سال اور اتنے سالوں کے لیے خرچہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی قیامت کے دن افاد کرام کے ماں باپ کا اجر دے گا اور آپ کو بھی ثواب دے گا یہ مدرسے چاہیں آسمان کے من و سلوا سے چل سکتے ہیں لیکن یہ میرے اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ آپ کا پیسہ مدرسے میں لگا کر آپ کی مصیبتیں دور کرنا چاہتا ہے آپ کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے آپ کو دشمنوں سے بچانا چاہتا ہے آپ کے ماں باپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے ورنہ وہ اللہ <coughs> جو بنو اسرائیل پر من سلمان نازل کیا ان مدرسوں کو پال سکتا ہے وہ اللہ جو کتے اور سور کو گندگیوں سے پالتا ہے اپنے نبی کے مہمان کو وہ آسمان کے معاہدہ اور دسترخوان سے پال سکتا ہے میری اور آپ کی سعادت اور خوش نصیبی کہ ہم ان مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تاحیات ان علماء کرام کے دامن کو تھامے رہنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے اور ان مدارس کی تاحیات ہمیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخر دان الحمدللہ رب العالمین